گل کرا جی جی کراؤ السلام علیکم وعلیکم السلام جی علامہ اشرف صاحب بول رہے ہیں جی, جی، حکم کرو اچھا جناب میں پتوں کی تو عرض کر رہے ہیں جی جی عبداللہ ہاں جی ایک تو مسائل دریافت کرنا ہے جناب کو مسائل پتوں کی دیوے چینے والا کرام نے جناب تسی اتھو کر لو یہ سانو تو اڈے تے ہی اعتماد لگتا ہے کہ تسی حل کرو گے تسی بلا سے کیڑے کیڑے بو رہے پائی جان ماز کر رہے جی عبداللہ ماز کر رہے پتوں کی تو جناب چلو تسی دس دیو تنو انشاءاللہ پھر دے دیا گے تلا چلو حکم کرو اچھا پہلی عرض تے ہے کہ اے دسو بھی ذاکر نائک صاحب دے متعلق اچھا سی جی کہ اس دا ایک بیان ہے مضمون خطاب ہے ہاں۔ اوصاف اخبار سنڈے میگزین اٹھائیس جنوری دو ہزار سات کا اچھا جی اس دے اندر اس آخیا ہے کہ سائنسدان جو کہتے ہیں زمین گول ہے انڈے کی طرح تو اس کی تائید یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے قرآن پاک میں آتا ہے ول ارب بہادر کا دہا دہا جو ہے وہ شتر مرغ کے انڈے کو کہتے ہیں تو کیا یہ شریک کفر نہیں ہے یہ قرآن پاک میں تحریف نہیں ہے اچھا، دلاکت جی۔ ہی کر لو جی، نہیں جناب تک پہنچ رہی جدو کردو ساری چیز لے کے آؤ گے نا سامنے بھی لوگ ساری چیز سامنے آنگیا ٹھیک ہے میں میں میں دس رہا کہ نہ نہ یعنی قرآن قرآن دا دا مسئلہ مسئلہ نہیں نہیں پاک دی تعریف کوئی کوئی عبداللہ صاحب گل گل جی جی میرے کو حوالہ لے کے نال نال سویا جی۔ سمجھو جی۔ اپنی زبان نال کچھ کہہ رہے ہو نا جو بھی کچھ کہہ رہے ہو جی اچھا جی اچھا اگر جناب جناب دے الفاظ جڑے نے بڑے عجیب دے لگ رہے نے بھی کون کون بچت دا کی مطلب جڑا کفر کردا ہے او کافر ہوندا ہے بچت دا کی مطلب میں تانوں دس رہا نا ہاں۔ کہ کیڑا کیڑا ہے زمرے دے شامل ہوندا پھر تسی انج کرو نا پئی جان عبداللہ صاحب تھوڑی گفتگو اچھی ہے ماشاءاللہ چلو ٹیلی فون تے تسی لفظ غلط نہیں بول رہے جی جی معاملہ ہے تسی سانو کسے وقت ٹائم دیو نا اچھا۔ گل تے مناسب ہی نہیں چلو پھر اس اے دس دیو چلو سانو اے تے مسئلے دے نال تعلق رکھدا ہے کہ ٹی وی اور اخبار اور ریڈیو ہاں، ہاں۔ یہ دخبار میڈیا کہندے نے جی یہ جنو دیندے نے ہاں، کیا وہ مومن ہوندے نے اور جڑے مومن ہوندے نے انہاں نو یہ مقبولیت دیندے ہوندے نے میں جامع محمدیہ گجرا والا جامع محمدیہ گجرا والا اچھا اچھا اچھا کتوں تک جناب پڑھے ہو مکمل درس نظامی کیتا ہے وفاق المدارس کیتا ہے وفاق المدارس کیتا ہے اچھا اچھا اچھا درس نظامی مکمل کیتا جناب اچھا تو پھر ٹھیک جی میں نے سوال کریا جی دو دی جگہ دے سو جی میں بھی بھی بھی انشاءاللہ عربی دے سوال سوال سوال کراں کراں گا گا اچھا ٹھیک ہے میں تسی تسی کریا جی گل میرے نال ملاقات کرو ایک دوسری بات اے جڑے تسی سوال مینوں بھائی جان کر رہے ہو نا سوال کر رہے ہو اے تسی کس بنا کر رہے ہو او مینوں نظر آ رہا ہے تھوڑا ساتھی یا دوست یا شگرد بوٹا سنگھ دے معاملے والا اس وجہ کر کے تسی تسی سوال کر کر رہے ہو نہیں نہیں حضرت جی پتہ کیڑا کیڑا بوٹا سنگھ لیا تے پھر میرا پہلی بات یہاں کی میرے روشنی پاؤ ہاں۔ پھر میں پتا لگے یقم جی سوال کرتے گل گل ٹھیک ہے ہے لیکن ملاقات دے ہن ہن کوئی کوئی کوئی پتہ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں کدوں کدوں ہوندی تے تے تے تے تے اس وقت تساں کیوں کیوں روح گردانی کردے ہو مینوں یہ سمجھ لگدی میں میں میں او او حوالے حوالے نال نال تعلق تعلق رکھدا اے اے حضرت رکھدی جے عرض کر رہا بھی تکفیر دا مسئلہ واسطے تانوں تحقیق کرانی ہے میں شاید دینی ہے جی تسی سوال اے کردے پئے ہو کر ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗਾ ਪੱਤੋ ਦੇ ਫਾਜ਼ਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤੋ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਉਲਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਸ ਇਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ- ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਫਾਜ਼ਿਲ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਫਾਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤਸ਼ਬੀਹ ਨਬੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ جدو جن تعلق ہے تھوڑوں بھی وہ مطابق سوال کرا گے پھر تھی ماشاء اللہ فاضل ہو تھوڑے تذکرے فاضل بندے کسی چیز فاضل ہو جناب بھی فون رکھ کوئی پتا نہیں جناب جب فون نہیں رکھا مقصد رکھا ایک سوال کرو ایک چیز پوچھو دسو دوسری تعریف کرو چلو سونا چلو ایک مہربانی کر دو چلو ہاں۔ سیگا دس دو سیگا کہڑا سیگا کیڑا کیڑا لفظ سیگا کیڑا سیگا لفظ سیگا کیڑا سیگا جی جی چلو میں دس دینا جی ہاں پانچ منٹ بعد پانچ منٹ بعد نہیں نکل گئی سیگے دا ایک نہیں لفظ سیگا سیگا سیگا خود کیڑا اور منٹ کا میں دسنا حضرت تسی طالب علم جے تے پھر ساڈے اسا کدھر جائیے تواڈے ورگے فضلا دے ہن طالب علم ہونے تے تسی فرما رہے تو میں میں فارغ تحصیلاں دے ہن طالب علم نا صاحب گل سنو میری لفظ سیگے سیگے دا نہیں میں ملاقات کر کے سوال سوال گا اس طرح ہے میرا والا منٹ تو پہلا پہلا جان چڑا من لا میری گل سنو میں گل کی میں جواب دینا جناب جمع بول بول کے لقب دے دے یاد کرن دیا کہ کدھر سیگے تو ناراض تو نہیں ہو گیا جی آدمی جانے شاید کو نہیں عبداللہ صاحب آپ کے بندے جو دو یا چار کلو کھلوتے ہوئے اللہ کرے کدی تھوڑی میری ہوئے ملاقات پھر میں کرا گل اس منوان سے پوچھنا بےکار جو تین لفظ سیگے ہی پتے ایلو تنگ کی ساری گفتگو ہی بےکار اچھا جی۔ ہاں۔ ہاں۔ اچھا۔ ہاں۔ بالکل ہے اس واسطے میرا کار غلط ہے اچھا ایک گل ساری آواز ریکارڈ ہو گئی ہے تیری جبری ہو گئی ہے ہن میرا سارا علم گیا کھل تیرا ویکھی میں توا کیویں لاونا ہن